اپنی اصلاح جب ضروری ہے اپنی اصلاح جب ضروری ہے اپنی اصلاح جب ضروری ہے اپنے مسلح سے کیوں یہ دوری ہے اپنی اصلاح جب ضروری ہے اپنے مسلح سے کیوں یہ دوری ہے شیخ کامل تلک نہ میں پہنچا زندگی ہائے رے ادھوری ہے زندگی ہائے رے ہائے رے زندگی ہائے رے ادھوری ہے اپنی اصلاح جب ضروری ہے اپنے مسلح سے کیوں یہ دوری ہے شیخ کامل تلک نہ میں پہنچا زندگی ہائے رے ادھوری ہے بہت عمدہ خطا زبردست نصیحت ایک دفعہ پھر اور پڑھ لیجیے اپنی اصلاح جب ضروری ہے اپنی اصلاح جب ضروری ہے اپنے مسلح سے کیوں یہ دوری ہے ماشاء اپنی اصلاح جب ضروری ہے اپنے مسلح سے کیوں یہ دوری ہے اپنے مسلح سے کیوں یہ دوری ہے شیخ کامل تلک نہ میں پہنچا زندگی ہائے رے ادھوری ہے زندگی ہائے رے ادھوری ہے جی، یہ کتابیں پیش کرتا ہوں شاید پسند ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہاں دامن بچانا ہے بہت مشکل ناممکن نہیں ملا یہ دنیا ہے یہاں دامن بچانا ہے بہت مشکل بتوں کے حسن سے دل کو یہ دنیا ہے یہاں دامن بچانا ہے بہت مشکل بتوں کے حسن سے دل کا چھوڑانا ہے بہت مشکل بتوں کے حسن سے دل کا تھوڑانا ہے بہت مشکل بات سوچی دل میں کہہ رہے ہیں کہ میرا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا یہاں ہے یہاں دامن بچانا ہے بہت مشکل بتوں کے حسن سے دل کا چھڑانا ہے بہت مشکل کسی شیخ طریقت سے رہے وابستگی ورنہ کسی شیخ طریقت سے رہے وابستگی ورنہ خدائے پاک کہ دل کا لگانا ہے بہت مشکل خدائے پاک سے دل کا لگانا ہے بہت مشکل یہ دنیا ہے یہاں دامن بچانا ہے بہت مشکل بتوں کے حسن سے دل کا چھڑانا ہے بہت مشکل کسی شیخ طریقت سے رہے وابستگی ورنا کسی شیخ طریقت سے رہے وابستگی ورنا خدا پاک دل کا لگانا ہے بہت مشکل خدا پاک پاک دل کا لگانا ہے بہت مشکل ناممکن نہیں کہا بہت جوار جوارے سے ادا ہوتے ہیں لیکن آمال جوار سے ادا ہوتے ہیں لیکن آمال کی سینے میں ہے عظمت بھی ضروری آمال جوار سے ادا ہوتے ہیں لیکن آمال کی سینے میں ہے عظمت بھی ضروری اتنا تو رہے دھیان خدا دیکھ رہا ہے اتنا تو رہے دھیان خدا دیکھ رہا ہے ہے اتنی عبادت میں خشیت بھی ضروری ہے اتنی عبادت میں خشیت بھی ضروری چھ جاؤ ہلتی ہے زبان وقت دعا یہ تو ہے تسلیم ہلتی ہے زبان وقت دعا یہ تو ہے تسلیم ہے دل کے ہر ایک گوشے میں حرکت بھی ضروری ہے دل کے ہر ایک گوشے میں ہلتی ہے زبان دعا یہ تو ہے تسلیم ہلتی ہے زبان دعا یہ تو ہے تسلیم ہے دل کے ہر ایک گوشے میں حرکت بھی ضروری ہے دل کے ہر ایک گوشے میں حرکت بھی ضروری بلا جاؤ قرآن کی کپ بھی بڑی چیز ہے لے خاص طور سے توجہ چاہوں گا شیخ یہ بہت زیر بحث ہے یہ مسئلہ اب اپنے بزرگوں کی برکت سے دیکھیے شیخ ملازا قرآن کی تفہیم بڑی چیز ہے لیکن قرآن کی تفہیم بڑی چیز ہے لیکن ہے عشق میں بے سمجھے تلاوت بھی ضروری ہے عشق میں بے سمجھے تلاوت بھی ضروری قرآن کی تفہیم بڑی چیز ہے لیکن ہے عشق میں بے سمجھے تلاوت بھی ضروری ہے عشق میں بے سمجھے تلاوت بھی ضروری مسجد کی طرف جانا مبارک ہو نمازی ہمارے اکابر یہ تعلیم دیتے ہیں مسجد کی طرف جانا مبارک ہو نمازی ہائے رزق کے میدان میں محنت بھی ضروری ہے رزق کے میدان میں محنت بھی ضرور مسجد کی طرف جانا مبارک ہو نمازی ہے رشت کے میدان میں محنت بھی ضروری چھ جاؤ توبہ سے معاف ہوتی ہے بندوں کی خطائیں توبہ سے معاف ہوتی بندوں کی خطائیں توبہ سے معاف ہوتی ہے بندوں کی خطائیں ہے اپنی خطاؤں پہ ندامت بھی ضروری ہے اپنی خطاؤں پہ ندامت بھی ضرور توبہ سے معاف ہوتی ہیں بندوں کی خطائیں ہے اپنی خطاؤں پہ ندامت بھی ضروری ہوتا ہے فقط لوگوں سے کیا کام کسی کا ہوتا ہے فقط کیا کام کسی کا ہے ساتھ انیس اس کے محبت بھی ضروری ہے ساتھ انیس اس کے محبت بھی ضروری اتنا تو رہے دھیان خدا دیکھ رہا ہے اتنی عبادت میں خشیت بھی ضروری جہاں کا پالنے والا خدا حاجت روا سب کا جہاں کا پالنے والا خدا حاجت روا سب کا وہی خالق ہے سب کا اور وہی مشکل کشا سب کا وہی حاجت وہی خالق ہے سب کا اور وہی مشکل خوشا سب کا ولی ہو یا کہ پیغمبر شہید ہو یا کہ ہو غازی ولی ہو یا کہ پیغمبر شہید ہو یا کہ ہو غازی غرض مخلوق سب اس کی ہے اور وہ ہے خدا سب کا غرض مخلوق سب اس کی ہے اور وہ ہے خدا سب کا بالکل تازہ شیر ہے گرم گرم گلیبی جب ہوتی ہے تو زیادہ مرغی ہوتی ہے کو خدا کیا جانے ذرا سنبھلو ہاں دلا سنبھل جاؤ آخری وقت ہے سنبھل جاؤ اب گئی کو ذرا بدل جاؤ میری نجی وقت کا اب کیا تھا آج ان جانا ہوا تو میرا نام ایجاد احمد آزمیر صاحب قدم صاحب جنائی جیت کے ہونے میں ان کا تیار ہوتا ہے ہمارے ملک دوستوں نے میرے بڑی بچے بھی کھیل دیا تھا ان کا کامیاب اللہ تو بدل جانوں کو بدھوں کو مصلیت دیا بچوں بچوں کو کیوں چھوڑ دیا اس لیے جو بچے ہیں اپنے بچوں کے لیے مال لے جانا ہوتا نا کہ کبھی نماز کا کیا جان نہیں تو چھوٹے بچے بھی شرائط کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ابا ہم کے دور ہوگی کیونکہ ابھی بیٹا ٹھنڈا سے ناچ کر دیں بیٹو بیٹو وہاں چھوڑ کرو گے ہنگامہ کرو گے بیٹو مجھے کرو

بند جب میں تم کو بند بچے جگہ مچل جاؤ مسلح مسلح بچا مچل جاؤ گ نکل جا جانچ سر کے بل جا جم کو بند چارے برقرا جا رہے چارے بر جرا مچ